اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں شفا زہرا ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہوں چینل ون کے اس خاص پروگرام میں کہ جس کا عنوان ہے قاتلان امام حسین علیہ السلام کا مذہب ناظرین محترم پروردگار عالم نے جب اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق کیا مبوس کیا تو خود رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود ارشاد فرمایا کہ انی بو اسطول اتم مکارم الاخلاق کہ پروردگار نے مجھے مبعوث کیا ہے مکارم الاخلاق کے لیے تاکہ میں اخلاق کے اس بلند ترین درجے پر فائز رہوں اور دوسروں کو بھی درج دوں اس کا ایک کلیئر سا معنی یہ ہے اور اخلاق اسلام میں اتنا امپورٹنٹ ہے کہ بہت زیادہ اس کے لیے ہمیں ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ اپنے اخلاق کو اچھا رکھیں بلکہ قرآن مجید میں ایک آیت بھی موجود ہے کہ جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ نیکی اور بدی ہرگز برابر نہیں ہو سکتے بلکہ بدی کو دور کرو نیکی کے ذریعے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا دوست بن جائے گا اب اگر آپ اس کو مثال کے ذریعے دیکھیں تاریخ کے آئینے میں تو ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ اس آیت کے زمرے میں اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار تھا کہ دشمن بھی ان کے گرویدہ ہو جایا کرتے تھے کہ ایک وہ ضعیفہ عورت جو آپ پر کوڑا پھینکا کرتی تھی لیکن رسول کا جب اس نے اخلاق دیکھا تو وہ فوراً ہی ایمان لے آئی اب آپ سوچیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں جس نے تربیت پائی جو پروان چڑھا یعنی رسول کا وہ نواسا امام حسین علیہ السلام جب ان کے سامنے بھی ایک ایسی ہی شخصیت آئی کہ جو امام کی دشمن بن کر آئی لیکن امام حسین علیہ السلام نے بھی بالکل وہی روش اختیار کی جو ان کے نانا نے کی جو اللہ نے حکم دیا قرآن میں اور وہ کون وہ حضرت حور علیہ السلام کہ جب وہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے آئے ہیں تو وہ تو بن کر دشمن آئے تھے لیکن امام کا اخلاق ایسا تھا کہ وہ امام علیہ السلام کی طرف مائل ہو گئے آج کے اس میں ہم حضرت حر علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے اور اسی سے ریلیٹڈ اور بھی سوالات کریں گے ڈاکٹر رضا عباس صاحب سے تاکہ جو دوسرے مسکنسپشن ہیں وہ دور ہو سکیں آئیے استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر رضا عباس صاحب کا سلام علیکم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ہمارا پہلا سوال آج آپ سے حضرت حر علیہ السلام کے بارے میں جو کافی ہے یوزلی ہم بہت مختصرا جانتے ہیں کے بارے میں آج ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ کس فرقے سے تعلق رکھتے تھے اور دوسرا یہ کہ جب ان کی پہلی ملاقات ہوئی ہے امام حسین علیہ السلام سے تو کس مقصد کے تحت وہ گئے تھے امام کے پاس جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اپنی گفتگو کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں جی۔ تو آپ کا جو سوال حضرت کے بارے میں ہے تو آج ہم لوگ حضرت ان کو کہہ رہے ہیں لیکن جب جی۔ وہ امام حسین سے ملے تھے ہاں۔ تو وہ حضرت نہیں تھے تھے فقط اور کسی بھی جو ہے وہ ان کے کلام سے یا ان کے کسی خطبے سے یا کسی بات سے یہ ظاہر نہیں ہو سکتا جی۔ کہ وہ ان کا تعلق شیان علی میں سے ہوتا اور وہ ظاہر ہے کہ امام حسین کو روکنے کے لیے آئے تھے ہاں۔ ہر ایک ہزار کے لشکر کو لے کر کے اس ہر اس زمانے میں ہر فوج کے آگے ایک مقدمۃ الجیش جس کو ہڑاول دستہ کہا جاتا تھا اچھا، وہ ہوا اچھا۔ کرتا تھا تو جی۔ کربلا میں جو فوج تیار کی جا رہی تھی امام حسین سے لڑنے کے لیے ہاں، میں ہاں۔ اس سے اس کا مقدمہ یعنی ایک ہزار کا لشکر جو تھا جو اس لیے ابن زیاد نے بھیجا تھا کہ حسین کو جہاں پاؤ وہاں روک دو اچھا نا جی تو جو حضرت ظاہر ہے کہ دشمن بن کے آئے تھے اور ایک ہزار کی فوج کے ساتھ آئے تھے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت ہر یہ عقیدے یہ عقیدہ رکھنے والے تھے کہ حضرت علی امام برق امام اول ہیں اور خلیفہ اول ہیں جی۔ اور اس عقیدے کے ساتھ وہ امام حسین کو روکنے کے ہاں، نہیں انہوں نے باقاعدہ ایک سختی کے ساتھ امام حسین کی لگام پہ ہاتھ ڈال دیا تھا جی۔ کہ ہم آپ کو روکنے کے لیے اچھا۔ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے ہے جی، جی۔ مجھے یہ حکم دیا گیا ابن زیاد کی طرف سے کہ میں آپ کو ہاں۔ جہاں پاؤں گا روک دوں اچھا۔ تو یہ جو جو یعنی حضرت ہور ہیں ہاں۔ ان کو کسی تاریخ سے آپ یہ نہیں ثابت کر سکتی کہ ان کا تعلق فرقہ فرق سے یزید کے خاص شخص میں سے خاص آدمی تھے جی اور مقرب آدمی ہی فوج کا جنرل ہے ابن زیاد جیسا آدمی آپ بتائیے کس کو فوج کا جنرل بنائے گا جی۔ کس کو بنائے جو بالکل راسخ ہو جائے گا بالکل تو یہ جو حضرت ہر سے حضرت ہر بنے ہیں یہ امام حسین کی حقانیت مظلومیت اور ان کا عرف طوفان جو اتنے دنوں میں ان کو ہوا جی۔ اس کا جو اثر ان کے دل و دماغ پر ہوا اس سے وہ امام کی طرف آ گئے جیسے کہ حضرت زہر ابن قین جی۔ حضرت زہر ابن قین کے لیے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ وہ شیان علی میں سے نہیں تھے اس دور میں دو اصطلاحیں بہت زیادہ مشہور تھی جی۔ ایک شیان علی ہاں۔ ایک شیان عثمان تو اچھا۔ یہ جو شیان علی اور شیان عثمان جو دو اصطلاحیں تھیں تو حضرت علی کے شیوں میں حضرت زہر ابن قین کا نام نہیں آتا تھا بلکہ ان لوگوں میں نام آتا تھا جن کو شیان عثمان کہا جاتا ہے اچھا۔ اور بلکہ کربلا میں ان کے اوپر اعتراض کیا گیا کہ ارے تم یہ جو ہے وہ حسین کے ساتھ ہو جبکہ تم تم تو اس دین کے اوپر نہیں تھے تم تو دین علی پر نہیں تھے تو انہوں نے کہا کہ چلو اب میں ہوں نا تو اس سے تمہیں پتا چل گیا کہ میں دین اہل بیت میں سے ہوں پر ہوں انہوں نے ہاں۔ خود جواب دیا ہاں، ہاں۔ تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں جی۔ کہ اس وقت لشکر کا ایک ایک آدمی لشکر حسین کے آدمیوں کو پہچانتا تھا جی۔ اور جس کو نہیں جس کو ان ایکسپیکٹ سمجھتا تھا کہ یہ کیوں آ گیا یہاں پر جی۔ اس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ تم کیوں آ گئے تم تو شیان علی میں سے نہیں تھے تو شیان علی ٹیکنیکل سینس میں وہ لوگ جو حضرت علی کو امام اول مانتے جی وہ ہاں وہ امام اول ماننے والے میں پھر کہتا ہوں زور دے کر کے کہ لشکر عزیز میں سے کسی ایک آدمی کو بھی اگر کل کو کوئی یہ کہہ دے کہ شمر جو ہے وہ حضرت علی کے ساتھ کسی جنگ میں ہم رکاب ہو کے لڑ چکا تھا ہاں۔ تو میرا جواب فوراً یہی ہوگا جی۔ کہ شمر شیان علی میں سے نہیں تھا صحیح بات شیان علی میں سے نہیں تھا جی۔ وہ انہی اسی فرقے کے ایک فرد بن کے لڑ رہا تھا کہ جو حضرت علی کو خلیفہ چہاروں مانتے تھے چاروں مانتے تھے اور تحکیم کے بعد بہت سے لوگ حضرت علی سے برگشتہ ہو گئے تھے الگ ہو گئے تھے ان میں سے یہ لوگ بھی تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ تحکیم قبول کر کے حضرت علی نے ایک گناہ کیا ہے لیکن جو صاحبان معرفت تھے جی۔ جیسے حضرت مالک اشتر ہاں۔ یا حضرت امار حضرت امار جی۔ تو شہیدی ہو گئے تھے لیکن اس کے علاوہ جتنے اور ان کے ساتھی تھے جو صاحبان معرفت تھے وہ اسی طریقے سے حضرت علی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے جی۔ انہوں نے ان کے اوپر اس جو حضرت علی علیہ السلام کو مانتے تھے وہ آخر تک مانتے رہے آخر تک مانتے جی۔ رہے جی۔ اور وہ سب ہمیں کربلا میں امام حسین کی طرف نظر آتے امام حسین کی طرف نظر آتے کوئی ایک فرد بشر کوئی ایک حضرت علی کو امام اول ماننے والا بھی لشکر یزید میں ہم کو نظر نہیں آتا لشکر یزید بیسیکلی ایسے لوگوں سے بھرا ہوا تھا ایک تو وہ کہ جو دنیاوی مال کے لیے دنیاوی طاقت کے لیے پاور کے لیے اپنے ایمان کو بیچ چکے تھے اور وہ آ گئے تھے جو امام حسین کو پہچانتے تھے ہاں۔ پہچانتے تھے جی۔ کو جانتے تھے لیکن ان کا وہ عقیدہ نہیں تھا کہ جو ایک شیعہ کا عقیدہ ہوتا ہے اور دوسری بات یہی کہ وہ وہ لوگ آئے تھے آئے کر کربلا میں نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے جو دشمنی اہل بیت جنہوں نے وراثت میں پائی تھی اچھا۔ یا وہ لوگ تھے کہ جو یہ سمجھتے تھے اپنے یعنی شامی اور پروپیگنڈے کے اعتبار سے جو اس دور کا پروپیگنڈا تھا جی۔ جو یہ سمجھتے تھے کہ گویا قتل یعنی خلیفہ سوم کے قتل میں حضرت علی یا ان کے کسی فیملی والوں کا اچھا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو تھے جی۔ اور کسی ایک آدمی کو بھی نہیں دکھایا جا سکتا وہاں سے بلکہ جگہ جگہ جا بجا اس میں ریفرنس تاریخ میں ملتے ہیں جی۔ کہ جب وہ رجس میں آتے تھے کیونکہ رجس خانی جو ہے جو عرب کی تھی یہ جی۔ بہت بڑا تاریخی ثبوت ہے اچھا۔ کہ جب کوئی امام حسین کی طرف سے نکلا تو اس نے رجز میں کیا کہا میدان جنگ میں جب وہ اپنے متعارف کراتا تھا جی، جی۔ یعنی رجز ایک ایسی چیز تھی کہ جب کوئی اس عرب میں یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی میدان جنگ میں نکلتا تھا اپنا پہلے تعارف کراتا تھا انداز میں ہاں۔ ان کا ذوق اتنا بلند تھا کہ اسی وقت وہ کچھ چیزیں نظم کرتے تھے اچھا۔ جو تعارف کرانے لشکر یزید سے باہر آتا تھا وہ کسی ایک نے یہ نہیں کہا کہ ہم جو ہے وہ دین علی پر ہیں یا علی کی محبت میں جو ہے وہ بالکل جی۔ سرشار ہیں اور آج ہم دین کے لیے حسین سے جنگ صحیح بلکہ ایک جملہ یہ ملتا ہے جب امام نے یہ کہا کہ تم مجھے کیوں مارتے ہو تو ادھر ہاں۔ سے آواز آئی بغزن لے ابیک تمہارے باپ کے پاس میں بالکل بغزن لے ابیک جی تو بغزن لے ابیکا کے کیا معنی ہے جی۔ کیا شیعت کا شیعت جو ہے وہ حضرت علی کے بغز جی، سے تعبیر کی جاتی ہے یا ان سے محبت سے محبت سے تعبیر کی جاتی ہے صحیح جتنے جتنے سامنے نظر آ رہے تھے اس میں کثیر تعداد وہ تھی جو حضرت علی سے بغض کیا بے شک بے شک اگر ان میں سے دو چار ایسے نظر آ جائیں کہ جو کسی جنگ میں حضرت علی کے ساتھ جنگ کر چکے ہیں ہاں۔ تو اس سے بالکل دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ یہ وہی لوگ تھے جائل ہاں۔ کوفہ کہ جو حضرت علی کو خلیفہ چہارم سمجھتے ہوئے ان ان کے ساتھ جنگ کر رہے تھے لیکن کسی کسی نہ موقع پر وہ سے برگشتہ ہو گئے ہاں۔ خاص طور پہ زیادہ تر لوگ تحقیق کے موقع پر وہ ہو گئے کہ یہ کیا تو یہ پوری تعداد ایسی جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو تعداد امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں کربلا میں نظر آتی ہے جی۔ ان کی اولاد کے علاوہ اولاد کا تو کہنا ہی کیا لیکن اولاد کے علاوہ جو تاریخی دستاویز سے ملتا ہے جی۔ تقریباً ساٹھ ساٹھ جو افراد تھے جی۔ ساٹھ جو اصحاب امام حسین تھے ان میں سے ہر ایک وہ تھا کہ جس اگر ایک آدھ ایسے تھے کہ جن کا عقیدہ پہلے نہیں تھا ہاں۔ تو امام حسین کی معرفت کے بعد ان سب کا عقیدہ وہ تھا کہ جو حضرت علی کو خلیفہ برحق خلیفہ اول جی۔ امام اول مانتے تھے اور امام حسین کو ان کا جانشین مانتے جانشین مانتے تھے وہ لوگ تھے کہ جو جنہوں نے اپنے آپ کو کوفے سے پہنچایا تھا ہاں۔ جنہوں نے اپنے آپ کو کوفے سے امام حسین کے قدموں تک پہنچایا تھا ہاں۔ کچھ ایسے تھے جو رہ گئے تھے بیچارے جی پابندیاں قدموں کو جو ہے قید خانوں میں تھے تہ خانوں میں تھے یہ سب کر رہے تھے اور کچھ ایسے رہ گئے تھے جو اپنے کو پہنچا نہیں سکے تھے ناکہ بندی کی وجہ سے وہ وہ تھے کہ جنہوں نے بعد میں توابین کا جو ہے جی توابین ایک گروہ تھا جو پورا گروہ تھا جو کوفے جی۔ سے ہی پیدا ہوا تھا ہاں، ہاں۔ جو کوفے سے پیدا ہوا تھا اور کوئی دنیا بتائے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساٹھ لوگ تھے جو ان کے اہل خانہ کے علاوہ ساٹھ لوگ تھے وہ کون تھے ان میں سے نائنٹی پرسینٹ تعداد اہل اہل کی تھی وہ وہی کے لوگ تھے اہل تھے کہ جو حضرت علی کو کی کامل معرفت رکھتے تھے اور امام حسین کی کامل معرفت رکھتے تھے اور اس کے مقابلے پہ جو لوگ ہیں ان کی رجس دیکھیے کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دار و مدار جو ہے وہ بنی امیہ کے اوپر ہے کبھی وہ یہ کہتے ہیں یا مثلا جو ہے وہ خط آتا ہے جی۔ وہاں سے خط آتا ہے ابن زیاد کا خط آتا ہاں۔ ہے جس کو عمر ابن سعد لے کے آتا ہے خط اس میں لکھا ہوا ہے جی۔ کہ جہاں پہ تم حسین کو پاؤ وہیں پہ روک دو اور ان کو بالکل جو ہے وہ ذرا سی بھی نہ دو ہاں۔ رعایت نہ دو ہاں۔ اور ان کے اوپر پانی بھی روک دو اگر ایسی جگہ پہ ان کو روکو جہاں پانی نہ ہو اور جیسا کہ انہوں نے عثمان کے لیے کیا تھا ہاں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ تاریخ کا یہ مسکنسپشن بھی سامنے آتا ہے جی، کہ جی۔ یہ وہ لوگ ہیں یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو خلیفہ سالس کے یعنی تیسرے خلیفہ کے قتل کا الزام گویا کہ امام حسین اسلام پر ان کے باپ پر اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جیسا کہ ان کے ساتھ کیا گیا تھا ویسا ان کے ساتھ تو اب آپ بتائیے کہ ہاں۔ کیا یہ اہل تشیع کا عقیدہ ہے کیا یہ اہل تشیع کا جی۔ عقیدہ ہے نہیں ایسا بالکل نہیں بالکل نہیں تو یہ بالکل تاریخی طور پر ایک غلط بات ہے اور غلط جھوٹ بولا گیا ہے جی۔ کہ اہل کوفہ جو شہید کرنے آئے تھے وہ شیعہ وہ شیعہ تھے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا اور ایک بہت بڑے یہ جو مسکنسپشن تھا اس کو واضح کر دیا ہے اور اسی کے ساتھ میں اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھنا چاہوں گی کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی ہے تو ملتا ہے کہ آپ کے سر کو یعنی الگ الگ شخص کے ہاتھوں کبھی ادھر کبھی ادھر لے جایا گیا لیکن ایک شخص جو مین تھا اس کا نام تاریخ میں ابن قیس کر کے آتا ہے کہ وہ یزید کے پاس لے کر گیا مبارک بات پیش کرنے تو وہ ایک پورا منظر ہے کہ کس طرح سے اس نے مبارک باد پیش کی اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا جی، بتائیں وہ خود اپنے آپ میں اس کے اشارے میں نے آپ کو جگہ جگہ دیے جی وہ لے کے آتا ہے سروں کو لے کے آتا ہے قیدیوں کو لے کے آتا ہے اچھا۔ تو اب اس کے ذمہ یہ ہے کہ وہ کچھ رپورٹنگ کرے بتائے کہ واقعہ کیا ہوا جی۔ تو وہ جو رپورٹ کر رہا ہے حالانکہ وہ جھوٹ سے بھری ہوئی رپورٹنگ ہے اچھا۔ لیکن اس میں بھی وہ کیا کہہ رہا ہے اس میں وہ کہہ رہا ہے جی۔ سے کہ امیر المومنین پر سلام ہو اور حسین جو ہے وہ اپنے اٹھارہ ساتھیوں اور ساٹھ شیوں کے ساتھ وارد ہوئے اچھا یہ جملہ وہ اس نے بولا اس نے جملہ بولا کہ گھر والا بار اس کے بعد اچھا۔ بتاتا ہے کہ ہاں، ہم نے ان پہ چاروں طرف سے حملہ بول دیا اور بس اتنی دیر جتنی دیر میں ایک نیند انسان کو آتی ہے یا جی۔ جتنی دیر میں گوسفند کو زبا کر کے اس کی کھال اتاری جاتی ہے اتنی دیر میں ہم نے ان سب کو کاٹ کے ڈال دیا اچھا وہ یہ رپورٹنگ کر رہا ہے لیکن ہمیں اس سے بات نہیں ہے کہ وہ کیا صحیح کہہ رہا ہے کیا غلط کر رہا ہے لیکن اس کا یہ جملہ کتنا معنی خیز ہے جی۔ کہ جب وہ اور یہیں پر جو ہے وہ تبریے بھی لکھتے ہیں کہ ایسی اور اس کے بعد جب وہ ایسا پر درد منظر پیش کرتا ہے کہ اس وقت ان کے جنازے جو ہیں وہ جلتی ہوئی زمین پہ پڑے ہوئے ہیں دھول ان پہ اڑ رہی ہے اور جی۔ جانور آنے سہرائی ان کے چاروں طرف پھر رہے ہیں تو اب تبری یہاں پہ جو ہے وہ اپنی روایتی جو ہے وہ رواداری کے بنیاد پہ ہاں۔ لکھتے ہیں کہ یہ سب سن کر کے یہ اتنا ہولناک دردناک منظر تھا یہ یہ وہ لکھتے ہیں مگر اس میں جو جملہ ہے وہ یہ ہاں۔ کہ حسین اپنے اٹھارہ اہل بیت اور ہاں۔ ساٹھ کے ساتھ آئے اچھا تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو شیعہ تھے وہ حسین کے ساتھ تھے وہ حسین کے ساتھ تھے اور کون ہے جس کو حسین کا شیعہ کہا جا سکتا ہے اور یہ وہ منظر ہے کہ جو اس نے پیش کیا اور اس منظر کے بعد جو اس منظر کو سننے کے بعد یہ تبری کہتا ہے تبری جی، کہتا ہے جی، کہ جی۔ یزید کے جو ہے وہ آنکھوں میں آنسو ہوا گئے حالانکہ ہم کو اس کے اوپر یقین بالکل نہیں ہے اس کیوں یقین نہیں کوئی یہ کہہ کہ آپ تو بلا وجہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو یقین نہیں جب وہ کہہ رہا ہے ارے بھائی ہمیں تاریخ کی شہادتیں مل رہی ہیں جب وہ فوج بھیجنے والا ہے جب ابن زیاد کو وہ معین کرنے والا ہے تو پھر وہ اس کی آنکھوں میں آنسو کیوں کرائیں گے واقعی جی صحیح اچھا اسی کے ساتھ میں اپنا اگلا سوال کروں کہ جن لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اہل تشیع نے قتل کیا تو ان کے پاس کچھ دلیلیں بھی تو ہوں گی نا کہ اس بیس پہ تو کیا دلیل ان, کی وہ دلیلیں جو ہم نے پیش کرتے پہلی دل دلیل ان کی وہی کہ ایک جنرل ایزمشن کے اہل کوفہ چونکہ شیعہ تھے لہذا شیعہ نے جبکہ اس کو ہم نے جب پوری طریقے سے آپ کے سامنے انالائز کر کے بتا دیا کہ جی۔ کی اس وقت کیا کنڈیشن تھی اور کیا معاملات تھے پھر دوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ البلاغہ میں حضرت علی نے اپنے ساتھیوں کو بہت ملامت کی ہے جی۔ جس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ جو حضرت علی کے ساتھ چلنے والے تھے ہاں۔ وہ گویا کہ ایسے تھے کہ حضرت علی بھی جن کے اوپر لانت جبکہ یہ بالکل تاریخی طور پر یہ بات جھوٹ ہے حضرت علی جن لوگوں پہ لانت ملامت کر رہے ہیں البلاغہ میں ہاں۔ یقیناً کی ہے جی۔ کئی جگہوں پہ کی ہے ہاں۔ اور یہ کہا ہے کہ تم ایکسکیوز بہت پیش کرتے ہو جب ہم سردی میں نکل رہے ہو ہو کہتے کہتے ہیں تو سردی ہو رہی ہے جب گرمی میں کہتے ہیں گرمی بہت گرمی بہت ہو رہی ہے یہ حضرت علی نے جن لوگوں کے ساتھ بات کہی ہے یہ وہی لوگ ہیں کہ جو حضرت علی کو خلیف ہے مان یہ وہی لوگ ہیں کہ جو وہاں موجود ہے اور یقینا یہ حضرت علی کے ساتھ جنگ میں نکلے بھی لیکن ان کو شیان علی نہیں کہا جا سکتا جی، بہت سے بہت ان کو محب علی کہا جا سکتا ہے یا حضرت علی ساتھ ساتھی کہا جا ہاں۔ سکتا ہے لیکن یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے جگہ جگہ حضرت علی کو جو ہے وہ دھوکے بھی دیے ہیں اس میں کوئی جی۔ شک نہیں جن کے لیے ملتا ہے کہ اہل کوفہ نے بہت سے دھوکے دی تو یہ وہ لوگ تھے ہاں۔ لیکن جو حضرت علی کی صحیح معرفت کرنے والے لوگ تھے وہ آخر تک اسی عقیدے پہ وہ آخر اسی عقیدے پہ مثلا حضرت کوئی کہے کہ حضرت علی کے متعلق صحیح معرفت رکھنے والے کون لوگ ہیں ہاں۔ تو ہم بہت بڑا نام لیں گے حضرت عمار ابن یاسر کا کیا حضرت عمار ابن یاسر کی جو ہے وہ دلی کیفیت کے اوپر حضرت علی نے کوئی نکیر کی ہے کبھی یا جو اشتر ہیں ہاں۔ یا اور بہت سے لوگ بہت سے شخصیات ہیں لوگ تھے جو حضرت علی کے ساتھ موجود تھے ہاں۔ اور وہ حضرت علی کے ہم رکابوں جنگ کرتے تھے ان کو جی۔ حضرت علی کی معرفت تھی ہاں۔ ان کو حضرت علی کا شیعہ کہا جا سکتا ورنہ پھر ایک جنرل بات ہے یہ کہ چونکہ اہل گفا جو ہے وہ سے وہ ان کو متعین کیا جاتا ہے لہذا وہ لوگ تھے اہل گفا زیادہ تر لشکر یزید میں نظر آتے ہیں وہ وہی تھے جی۔ وہ وہی تھے کہ جو جو ہے جن کو ٹیکنیکلی شیعہ علی نہیں کہا جا سکتا جی۔ جو حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل یا امام اول نہیں مانتے تھے جی۔ اور اس میں ایک بہت بڑی تعداد وہ تھی کہ جو اس مسکنسپشن میں مبتلا تھی کہ حضرت علی قتل عثمان میں شریک ہے بہت بڑی تعداد تھی ہاں۔ جو شریک تھی ہاں۔ ورنہ وہی سوال پھر پیدا ہو جائے گا کہ جی۔ اگر جو جو شیعوں نے امام حسین کو قتل کیا تھا جی۔ تو غیر ایشیا کیا کر غیر کیا کر رہے تھے حضرت علی کے چاہنے والے کہاں تھے جی۔ کیا کر رہے تھے ہاں، تو کیا پورا جو غیر ایشیا سماج تھا وہ صرف تماشا دیکھ رہا تھا تو وہ کہاں تھے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کو یہ دیکھیے کتنے لوگ تھے ایک وہ لوگ تھے بڑی تعداد وہ تھی کہ جو مال کے یعنی مال کی لالچ میں آئے ہاں، جس میں خود سردار لشکر موجود جی، جی۔ جو حکومت رہے کی لالچ میں آئے نہیں کرنا چاہ رہا تھا فتح مگر حکومت رہے کی لالچ تھی دنیا کی تمام دنیا کی طلب تھی جب سردار ایسا تھا تو فوج کیسی ہوگی فوج بھی ویسی تھی بہت بڑی تعداد ان میں سے ایسی بھی تھی کہ جو جو جن کو یہ رانگ پروپیگنڈا دیا گیا تھا کہ اصل میں انہی کے خاندان میں اچھا۔ خلیفہ فیصل اس کو ہے اچھا۔ حوالے ملتے ہیں جی۔ امام حسین کی شہادت کے بعد جب مدینے میں جو ہے وہ شور گریا برپا ہوا محلے بنی ہاشم میں جی۔ تو بنی امیہ کے سپورٹر نے کہا تاریخ میں اس کے بیان ملتا ہے کہ یہ جو آج یہ کوحرام برپا ہوا ہے یہ اس کوہرام کے جواب میں ہے کہ جب جو ہے وہ خلیفہ سالس کو قتل کیا گیا تھا قتل کیا گیا تھا بنی میاں میں جو ہے اچھا۔ اس لب و لہجے میں حسین کے شیعہ تو بات نہیں کرتے بالکل یہ تو بات نہیں کرتے ہاں۔ بھئی شیعوں کا بنیادی عقیدہ دنیا کو معلوم ہے کہ وہ حضرت علی کو امام اول اور خلیفہ اول اور خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں یہ الزام تب صحیح ثابت ہوگا ہاں۔ جب کسی ایسے آدمی کو لشکر یزید سے نکال کے کھڑا کیا جائے کہ جو حضرت علی کو خلیفہ اول اور امام اول مانتا تھا اور وہ امام کے قتل کی صحیح بات ہے ایسا کوئی نہیں ملتا ہاں۔, ہاں ایسے لوگ ملیں گے وہ کہاں ملیں گے امام حسین کے ناصر میں جہاں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں یہی ہے ہادی یہی ہے ہدایت کرنے والے یہی ہے امام یہی ہے روحانی پیشوا کہ جو جن کے قدموں میں ہم کھڑے ہوئے ایسے لوگ امام حسین کے ساتھ نظر آئیں گے یا ایسے لوگ کوفے کی تہ خانوں میں نظر آئیں گے کوفے کے قید خانوں میں نظر آئیں مجبور مجبور تھے وہ اس یا پھر وہ لوگ توابین میں نظر توابین میں یا یا امام حسین کے قتل کا انتقام لینے والی فوج میں نظر آئیں ایسے لوگ ایسے لوگ لشکر یزید میں نظر نہیں ہرگز نہیں نظر آتے جی بے شک بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اور آپ سے بس میں آخری سوال اور کرنا چاہوں گی کہ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے تو آخر اس کے پیچھے کیا ریزن ہے کیا مقصد ہے کہ صرف اسی فرقے کو ٹارگٹ کیا گیا اور کیوں کیا گیا کہ جب ان کا ہاتھ نہیں تھا تو کیا کیوں گیا ٹارگٹ بہت اہم سوال ہے جی بہت ہی اہم سوال ہے اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے پروگرام کا جسٹ ہے ناظرین سے میں گزارش کروں گا کہ اس بات کو غور سے سنیں جی دنیا میں ہمیشہ سے حکومتیں پروپیگنڈے کرواتی ہیں ہاں۔ پروپیگنڈے کے ذریعے اپنے مقاصد کو حاصل کرتی ہیں جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسی طرح کا پروپیگنڈا ہے ہاں۔ جیسے جب حضرت عمار جو ہے وہ میدان صفین میں شہید ہوئے جی۔ تو لوگوں کو رسول اللہ کی حدیث یاد آ گئی جی۔ کہ تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا ہاں۔ اور امیر شاہ نے جب یہ سنا تو کہا کہ ان کے قاتل اصل میں حضرت علی اچھا دیکھیں وہی وہی بات بات ہاں۔ حضرت علی حضرت حضرت حضرت علی علی علی کہا ہاں۔ کہ چونکہ ان کو میدان جنگ میں لے کے آئے اس لیے نے جب سنا تو انہوں نے کہا اچھا تو یہ پروپیگنڈا اس کا مطلب تو حضرت حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے کیونکہ وہ ہاں۔ حضرت حمزہ کو میدان میں لے کے آئے تھے اس کا مطلب وہ ان کے قاتل تھے جی۔ حکومت یہ چاہتی ہے اب ابھی بھی سوال ابھی بھی سوال آپ کا قائم ہے جی۔ کہ کیوں کیا اس لیے کیا کہ شیعوں نے ہاں۔ امام حسین کی شہادت اور امام حسین کے قتل سے ہاں۔ اپنے لیے ایک زندگی تلاش کی یعنی انقلابی زندگی ان کو ملی جی. یعنی اس فرقے کو زندگی نو حاصل ہو گئی امام حسین نے اپنے خون کے ذریعے اسلام کو زندگی دی ہاں۔ اور خاص طور پہ حضرت علی کے چاہنے والوں کو زندگی دی جی. ان کے ہاتھ میں وہ چیز آ گئی کہ جس کو پکڑ کے جس کو تھام کے وہ تاریخ میں آگے تک جا سکتے تھے امام حسین کی مظلومیت کو دنیا کے کے سامنے دکھا اپنی حقانیت کو ثابت کر سکتے تھے تو اب یہ دیکھا گیا کہ اس کا توڑ کیا ہو سکتا ہے تو اس کا توڑ یہ کیا گیا کہ انہوں نے ہی مارا ہے اور انہیں پر الزام لگا دو ہاں۔ ورنہ امام حسین اس میں کوئی شک نہیں جی۔ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تشیع اگر آج دنیا میں باقی ہے دیکھیے تشیع نام ہے حضرت علی کی امامت کا جی۔ حضرت علی کو امام اول ماننا لیکن جو تاریخ میں باقی رہا ہے وہ امام حسین کا نام لے کے باقی رہا صحیح اگر امام حسین کا نام نہ ہوتا تو شاید ہم ختم ہو گئے ختم ہو گئے تو ان لوگوں کو یہ لگا کہ ارے امام حسین کی مظلومی کا دامن پکڑ کے تو یہ دنیا کی تاریخ میں چھا جائیں گے تو کہا گیا کہ بھائی کیونکہ مظلومیت میں اٹریکشن پایا جاتا صحیح بات مظلومیت میں جو ہے وہ جازبہ پایا جاتا ہے جازبہ پایا جاتا ہے تو ان لوگوں نے یہ سوچا یعنی باقاعدہ اس پہ مسکاؤٹ آؤٹ کی گئی حکومتی سطح کے اوپر پروپیگنڈا کیا گیا جی۔ کہ اس کا توڑ کیا ہے تو اس کا توڑ یہی ہے کہ انہوں نے مارا اور یہی قتل جو مارتا ہے وہ روتا نہیں روتا نہیں جو مارتا ہے وہ وہ اس کو آگے نہیں بڑھاتا ہے بلکہ جو مظلوم ہوتا ہے جی۔ جس کا نقصان ہوتا ہے وہ روتا بھی ہے اور وہ اس کو اس ظلم کو اشکارا کرتا ہے ظالم ہمیشہ ظلم کو چھپاتا ہے ظالم ظلم کو اشکارا نہیں کرتا ہے جی۔ چونکہ حکومت کو یہ معلوم ہو گیا تھا ہاں۔ کہ امام حسین کی شہادت کی شکل میں ہاں۔ ان کو ایک کشتی نجات ہاتھ گئی ہے ہاں۔ اگر یہ اس مظلومیت کو پکڑے رہیں گے تو ان کو کوئی زیر نہیں کر سکتا ان کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا اور یہ تاریخ نے ثابت کر بارہ سو سال ساڑھے بارہ سو سال چودہ سو سال سے ہم کیسے بچے رہ گئے بنی امیہ اور بنی عباس کی سخت حکومتوں میں ہم کیسے بچے رہ گئے امام حسین کی عزداری شامل تو ان کو یہ لگا کہ یہ جو رزدار یہ امام حسین ہے ہاں۔ یہ تو ان کے ہاتھ میں امام حسین کی یاد کی شکل میں ان کے ہاتھ میں ایک اکثیر لگ گئی ہے اس جب تک یہ ان کے ہاتھ میں رہے گی ہم ان کو ختم نہیں کر سکتے ہاں۔ اور وہی ہوا ہاں۔ کہ جی۔ حکومتوں نے سر ٹکرا ٹکرا کے اپنا جو ہے وہ اپنا سر لہو لوہان کر لیا لیکن امام حسین کی شہادت مظلومانہ شہادت جی۔ اس سے جو انقلاب کا درس شیعوں نے حاصل کیا ہاں۔ اور اس کے ذریعے سے انہوں نے جو دنیا کے اوپر مظلومیت کا پیغام جو پھیلایا اس سے اسلام بھی بچا اسلام کو زندگی ملی ملی اور کو تشیعوں کی زندگی کو ختم کرنے کے لیے ہاں۔ تشیعوں کی دشمنی میں یہ الزام لگا گیا کیونکہ یہ سمجھ گئے تھے ہاں۔ کہ اگر امام حسین کا پیغام لے کے یہ قوم آگے بڑھے گی جی۔ تو اس کا تو مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں اس کا مقابلہ کرنے کیونکہ مظلوم کا کوئی مقابلہ نہیں کر نہیں کر سکتا ہے ظالم سے نفرت فطرت میں ہے جی۔ مظلوم سے محبت فطرت میں ہے تو ہم جب ایک بڑے مظلوم کا نام لیتے ہیں تو جی۔ گویا دنیا پوری دنیا کو اپنی طرف بلانا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کو اس لیے یہ الزام لگایا گیا جی۔ تاکہ شیعوں کے دامن کو اس اس خون سے داغدار کر دیا جائے لیکن شیعوں کے وہ شیعہ پہلے دن سے امام حسین کے خون سے بری تھے اور امام حسین کے خون کو انہوں نے امام حسین کا خون ان کے دامن پہ نہیں ہے امام حسین کے خون کا پیغام انہوں نے دنیا میں ہاں۔ پھیلانے کا کام جس کی وجہ سے آج امام حسین کا نام دنیا کے ہر کونے میں لیا جا رہا ہے دنیا جہاں سے شروع ہوتی ہے پہلے کونے سے لے کے اور آخری کونے تک ہاں۔ کہا جاتا ہے کہ یورپ میں جہاں آخر میں کہا جاتا ہے کہ ناروے مثلا آخری ملک ہے اس کے آگے جو ہے دنیا ختم ہو جاتی ہے وہاں جی۔ جا کے دیکھیے وہاں امام حسین اس کے بعد آپ نیچے چلتے چلے جائیے افریقہ کے آخری ملک تک مثلاً ساؤتھ افریقہ تک جی۔ آسٹریلیا تک جہاں بھی آپ چلے جائیں آپ کو امام حسین کا تذکرہ ملے گا یہ کیا ہے یہ مظلومیت کا پیغام تو اسی لیے یہ جو ہے یہ الزام لگایا گیا تاکہ ان کو کمزور کیا جا سکے کمزور کیا جا سکے ہاں۔ اور ان کے ہاتھ سے اس ہتھیار کو چھینا جا سکے ہاں۔ مظلومیت کے ہتھیار کو چھینا جی، جا سکے جی۔ جس ہتھیار سے امام حسین نے یزیدیت کو ختم کر دیا جی۔ آپ یہ دیکھیے کہ یزیدیت ختم ہو گئی بنی امیہ کی حکومت ختم ہو گئی ہاں، صرف یہی نہیں اس کے بعد کے با امام کے نو جانشین امام زین العابدین سے لے کر امام حضرت حجت تک امام جی۔ حسن عسکری تک حکومتوں نے پیترے تو بہت بدلے جی۔ مگر کبھی بیعت نہیں مانگی یہ بیعت کیوں نہیں مانگی ہاں۔ کیونکہ حکومتیں جانتی تھی کہ اگر بیعت مانگی تو پھر سے سے کربلا اور جب ایک کربلا کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے تو دوسری کربلا کا بوجھ کیسے اٹھائیں اور یہ لوگ وہ کرنے کے لیے پھر سے کیپیبل ہیں یعنی علی ابن الحسین دوسری کربلا بنا سکتے ہیں امام محمد باقر ایک دوسری کربلا بنا سکتے ہیں لہذا ان سے بیعت مت مانگو یہاں تک کہ امام رضا سے یہ کہا گیا کہ آپ بادشاہ بن جائیں ہاں، یعنی حاکم کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے آپ کو بیعت کر رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے ہاتھ میں دنیا جان رہی تھی وجہ یہ تھی ہاں۔ کہ شیوں کا زبردست انقلاب چاروں طرف برپا ہو رہا تھا جی۔ اس انقلاب کو کم کرنا چاہتے تھے ہاں، کہ امام رضا کو اگر ہم ولی عہد بنا دیں گے ہاں۔ تو سارے شیعہ خاموش ہو جائیں گے کہ بھائی اب ہمارے امام کو بنا دیا گیا لیکن کسی نے بیعت نہیں مانگی امام محمد تقی سے نہیں مانگی امام علی نقی سے نہیں مانگی کیونکہ جی۔ ان کے مقابلے پر بہت ہی سخت بادشاہ کیونکہ ایک بیعت کا رزلٹ دیکھ چکے تھے باللہ جتنے لوگ تھے کسی نے جی۔ بیعت نہیں مانگی یہ کربلا کی حقانیت ہے جی۔ جس کی وجہ سے یہ الزام لگائے اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جی۔ کہ صرف آج امام حسین کی عزداری شیعہ نہیں کر رہے ہیں جی۔ کتنے ایسے گاؤں ایسے موجود ہیں مطلب دنیا میں نہ جانے کتنی بستیاں موجود ہیں ہندوستان میں نہ جانے کتنی ایسی بستیاں موجود ہیں جہاں ایک بھی شیعہ نہیں رہتے جی۔ اور وہاں امام حسین کا غم منایا رہا ہے جی، تو سوال اس بات کا یہ کون سے جو ہے وہ غیر شیعہ ہیں جو الزام لگا رہے ہیں کہ شیعہ نے قتل کیا صحیح کرتے ہیں ایسا نہیں ہے یعنی تشیع اور تسنن کے بیچ میں عزاداری امام حسین کی لکیر نہیں ہے امام حسین کی عزاداری تو سب کرتے سب نہ جانے ایک فرقہ بس ایسا ہے کہ جس کو اس سے تکلیف ہوتی ہے ہاں۔ ایک فرقہ ایک جی۔ چنندہ وہ فرقہ یہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ برادران اہل سنت کا فرقہ ہے جی۔ کیونکہ برادران اہل سنت تو کئی جگہوں پہ آزاداری زندہ ہے انہی کے بوتے پر آزاداری زندہ جہاں ایک بشیا نہیں جہاں ایک نہیں وہاں آزادی ہو رہی جی۔ اس کے معنی ایک بہت ہی قلیل مائنورٹی ہے جس کو اس سے تکلیف ہے اس مظلومیت کے پیغام سے تکلیف ہے اس آہوزاری سے تکلیف ہے بھائی ہم اگر آنسو بہا رہے ہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہاں، تمہیں کیوں تکلیف ہے کیوں تم یہ الزام لگا رہے ہو اس کے معنی یہ ہے کہ اس آسو سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو تم ایسا کہہ رہے ہو وہ کون سے سنی ہیں وہ کون سے جو ہے وہ غیر شیعہ ہیں کہ جو اس پر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے مارا تھا اور یہی روتے ہیں جبکہ نہ جانے کتنے برادران اہل سنت ہیں کہ جنہوں نے امام حسین کے ازاری کو زندہ کر رکھا ہے جی۔ کتنے گاؤں ایسے ہیں جہاں ایک بھی شیعہ نہیں رہتا وہاں امام حسین کی ازاری ہو رہی امام حسین تو مرکز اتحاد ہے لیکن کوئی ایک ایسا فرقہ ہے کہ جس کو اس سے تکلیف تکلیف ہے صحیح ورنہ الزام لگانے کا کوئی معنی نہیں بنتا جی صحیح بہت خوب اور بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت بڑے شک و شبات کو بہت اچھے سے تاریخی آئینے میں کلیئر کیا ہے اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ ہمارے ناظرین کو بھی یہ پروگرام کافی پسند آیا ہوگا لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ ہماری کچھ باتوں سے متفق نہ ہوں تو میں ان سے بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ اگر کسی بھی بات سے متفق نہ ہوں تو بجائے اس کے کہ سنی سنا باتوں کی وجہ سے الٹے سیدھے کامنٹس کریں یا اس بات سے ایگری نہ کریں اس سے بہتر ہے کہ پہلے خود تاریخ کا مطالعہ کریں کتابیں پڑھیں اور اس کے بعد پھر آئیں کامنٹ کریں یا ہماری باتوں کو رد کریں تو ایسی باتیں قابل قبول ہیں باقی میں اپنے ناظرین سے ودا لینا چاہوں گی اور میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے اس پروگرام سے ہمارے ناظرین نے بہت استفادہ کیا ہوگا ہماری ملاقات ہوگی آپ سے ایک اور نئے پروگرام میں تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ